کوئی آدمی جاندار کی تصویر بنا کر اگر روزی کماتا ہے تو انسان اس کو بنا سکتا ہے اور یہ حرام روزی ہے مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے اسی طرح جو لوگ سورج بناتے ہیں مورتیاں تیار کرتے ہیں کہ یہ بہت سی ہستیوں اور شخصیات کے پیشی تیار کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی آدمی مسلمان مزدوری کرنا چاہے تو صحیح روز اس کو نہیں جانا چاہیے لیے کہ اس کے تو ختم کرنے کا حکم ہے تو ہم لوگ تو اس کی تعمیر کے اندر اپنا نسخہ لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اللہ کی ناراضگی کا کام کر کے پھر اس سے جو اجرت حاصل ہوتی ہے اس سے خود اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کے اندر مسلمان کو بڑھنے کی اجازت دی آج کل چیزوں کا بڑا رواج ہے اور مختلف جگہوں کے اوپر الگ الگ شخصیتوں کے بنائے جاتے ہیں اور اس کی بڑی موا ہوتی ہے اور دنیا کے اندر اس کا بندلا ہوتا ہے بجایا جاتا ہے بہت سے لوگ باقاعدہ کو اور قدرت کو دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں مسلمان کے لیے دیکھنے کی طرف سے سفر کرنا چاہیے ہاں وہ کسی جگہ گیا ہوا ہو اور راستے میں نظر پڑ جائے تو اتنی گنجائش ہے باقی اگر مستقل اس کے لیے سفر ہے جیسا کہ اس وقت بات پیشیوں کے لیے بسوں کی بسیں بھر کے جا رہے ہیں اور مسلمان بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں مسلمان کے لیے خاص پیشیوں دیکھنے کے لیے اور اس طرح کی سورج دیکھنے کے لیے جو ہے سفر کرنا چاہیے نہیں ہے یہ معافیت کا سفر ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی چیز دیکھنے کے لیے ہم اپنا وقت ضائع کریں پیسہ ضائع کریں مسلمان اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ دیکھنے کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے ان کی تعظیم کا آپ نے دیکھا ہوگا بعض خاص خاص جینتوں کے موقع کے اوپر الگ الگ شخصیتوں کی کے ہوتی ہیں تو ان کے اسٹیچو کے اوپر فلہار دیے جاتے ہیں تو جہاں غیر کرتے ہیں وہاں مسلمان بھی اس کو فلہار کرنے کے لیے جاتا ہے جی نقطۂ نظر سے ایک اسٹیچو کو فلہار کرنا چاہیے نہیں ہے یہ اس کی تعظیم ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس کی تحقیق کا حکم دیا جس کی توہین کا حکم دیا ہے اس چیز کی مسلمان تعلیم کیسے کر سکتا اس لیے یہ بہت باریک چیز ہے اور لوگ اس رو میں بہ جاتے ہیں اور جب کھیتیوں کو سب لوگ کلہار کرتے ہیں تعلیم کرتے ہیں تو اس وقت بہت سے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس کو گلہار کرنے چلے جاتے ہیں یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی معافیت ہو رہی ہو اس کے اندر ہم لوگ حصہ ہے اور جسے معافی گیا جاندار کا اسٹیچیو اس کو ہار پہنانا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اپنے گھر کے اوپر اللہ کے گنا کی تعظیم کرنا جیسے اس کی اجازت نہیں رہتی کسی مسلمان کے لیے کو گلہار کرنے کی اجازت نہیں اور یہاں سے جدا کتنا بگڑا ہے مسلمانوں کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا آہستہ آہستہ یہ مورت کی تازی مسلمانوں کے دلوں میں آئی تو آج تک تو بڑے بڑے جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے کے اوپر ابھار پہناتے تھے اب تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ شہروں کے جو کچھ ان کی مورت تک کی آرتی اتارنے کے لیے مسلمان جا رہے ہیں بہت سے اسکولوں اور بہت سے اداروں کے انتظام کے موقع پر یا ان خاص خاص تہواروں کے موقع پر جب مسلمانوں کو دعوت کی جاتی ہے اور وہ پلیٹ فارم غیر لوگوں کا ہوتا ہے مسلمانوں کا نہیں ہوا ہے تو اس جگہ دوسرے لوگ جیسے کچھ مورت کی آرتی اتارتے ہیں مسلمان کو بھی جو ہے چرم سے جبر سے زبردستی سے یا کسی بھی دباؤ میں یا کسی بھی صورت میں اس کی آرتی اتار دی ہے مسلمان کو اجازت نہیں ہے یہ تو آپ کی عظمت سے بڑھ کر عقیدت تک پہنچانے والی اس کی طرح سے بہت لگی لگی ہے عظمت کے بعد سیدھا دوسرا قدم عقیدت پر پڑتا ہے اور انسان کی عظمت آتے آتے عقیدہ بن گیا تو ظاہر ایمان سے باہر نکل گیا دیکھیے ہم نے چڑھایا کرایا کو تو ہمارے دلوں میں اب آہستہ آہستہ ان کی عظمت پیدا ہوگی اور پھر اب ہم آرتیاں بھی اتارنے لگے ایک مسلمان کسی مورت کی آرتی کیسے اتار سکتا ہے اس لیے شریعت نے بہت پہلے سے منع کر دیا اور پچھلے دنوں بھی جو دبے پاؤں گز مرتبہ آئی وہ اسی راستے آئی کہ پہلے آہستہ آہستہ تعظیم ہونے لگی پھر عقیدت سمجھنے لگی اور پھر معمول ہی مان لیا اس کو اور پھر اللہ کے مقابلے میں اس کی عبادت ہونے لگی کسی کا نام شفٹ ہے کسی کا نام مترسی ہے اور حضرت منہ والا نبی علی اللہ کے بلام کے زمانے میں شہزان اپنا یہ نام ایک مرتبہ انسان جس پر آسما دیتا اور اسی راستے سے اس نے لوگوں کو گلپرستی کے اندر مجبور کیا اس لیے مسلمان کو نہ آرٹی اتارنا جائز ہے نہ کسی بیٹیوں کو سلہار کرنا نہ جائز ہے نہ نمن کرنا جائز ہے اور نہ کسی اور درجے کی تعطیل کرنی سکتی ہے یہ صرف تک لے جانے والی چیزیں ہیں اور بعض جنموں پر آپ نے دیکھا ہوگا بعض خاندان سبھی شخصیتوں کی جب جنم دن ہوا کرتے ہیں جب ان کی موت کا دن ہوا کرتا ہے اور ان کا بنا ہوا نہیں ہوتا تو پھر وہاں تصویر ان کی رکھی جاتی ہے اور اس تصویر کو پرہار کیا جاتا ہے یہ تصویر ہی حرام ہے تو اس کی پلہار چڑھا کر تعریف کرنا مسلمان کے لیے کیسے جائز ہے ہم لوگوں کے ذہن و دماغ سے میں تصویر کی برائی اور کی ہے کسی مسلمان کو اگر آپ کہیں گے کہ یہ تم حرام کام کر رہے ہو تو وہ کہے گا کہ یہ تو زمانے کا فیشن ہے زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اللہ کو ناراض کر کے جو مخلوق کی خوشی اور لوگوں کو خوش کرنے کا اعتبار کرے وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں نالائے اور ناقابل اعتبار بن جائے گا رب کو رضا رب کی رضا اور مخلوق کی نارضا اس میں انسان کامیاب ہے اور اگر اللہ کو ناراض اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرنا چاہے گا اللہ مخلوق کو بھی خوش نہیں ہونے دے گا اللہ کی ناراض کی مخلوق کی ناراضگی ہے اس لیے یہ ہماری نگاہوں کی کمزوری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر اگر یہ کام کر لیں گے تو بہت وسیع درد لگوانے بیمار ہوں گے اور لوگ بات کریں دیکھو اس مسلمان کا دن کتنا بڑا ہے یہ سب لوگوں کے تہوار کے اندر جا کر شرکت کرتا ہے یہ مسلمان کی نگاہ کی کمزوری کی بات ہے آپ ان کو بلاؤ کسی موقع کے اوپر بت پرستی کے خلاف جلسہ کرو اور سننے کے کسی کو بلاؤ ہو جاتا ہے یہ تو ہم مسلمانوں نے اپنا ایمان کمزور بنا دیا ہے کہ ہم لوگ توحید کے خلاف کے پرستی کی رعایت کے لیے ان کے گھر طور چلے جائیں مسلمان کو اجازت ہی نہیں ہے اس چیز کی بہرحال یہ جو تصویروں کے اوپر بھی جو گلہار کیا جاتا ہے مسلمان نے اپنی زندگی میں اگر کسی وقت کیا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے ورنہ اللہ کے یہاں بہت بڑی پکڑ ہو سکتی ہے اس سلسلے میں ایک تو گناہ اور اس کی تعظیم اور اس کی عقیدت یہ مسلمان کو بہت دور پہنچا دینے والی چیز ہے یہ ہے اتنی ہی آہستہ آہستہ مسلمان لیڈروں میں اور بڑوں میں عام ہوتی جا رہی ہے وہ لوگ نہ کسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور نہ ہی اپنی اس چیز کی کیا حقیقت ہے اسے معلوم کرتے ہیں اور بس کر کے آنے کے بعد پھر حالانکہ انسان بہت دور نکل چکا ہوتا ہے یاد رکھیے یہ تصویر جو بنائی جاتی ہے اس کی خریدت اگر بھی جاری چکی صرف تصویر ہی ہو اس کو اگر کوئی آدمی خریدنا چاہے مسلمان کو اجازت نہیں کس تصویر ہاں یہ اخبار وغیرہ ہیں کے اندر اکثر انسان خبریں پڑھنے کے لیے وہ اخبار خریدنے کا ارادہ کرتا ہے ضمنی طور پر اس میں تصویریں آ جاتی ہیں مسلمان کا مقصد وہ تصویر خریدنے کا نہیں ہوا کرتا تو اخبار خریدنے کے موقع پہ اگر نیت یہ ہو کہ ہم خبر پڑھنے کے لیے اخبار خرید رہے ہیں تو وہاں بھی اگر نیت تصویر کی آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کرنی پڑے گی بہت ساری ہمارے یہاں جو ہے بکیں رہتی ہیں ستالے رہتے ہیں گجراتی کے اندر جن میں تصویر لیکن عام طور پر لوگ تصویروں کے خاطر جو ہے اخبار پڑھنے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے گنجائش ہے ورنہ تصویر کے لیے اگر کوئی طریقہ ہے تو اجازت نہیں ہے اور پھر تصویر جس پر بنی ہوئی ہو اس کی تو اجیب اجازت نہیں ہے آپ کو بھی شاید اندازہ ہوگا اب تو بہت سارے گھروں کے اندر دیواروں پر کلر نہیں کیا جاتا بلکہ باقاعدہ وہ ایک ملتا ہی جس کو لا کر دیا جاتا ہے بہت سارے گھروں کے اندر اب وہ جس کے اوپر کبھی ندی نالوں کی تصویر ہوا کرتی تھی کبھی سورج پہاڑ کی تصویر ہوا کرتی تھی ابھی جاندار کی تصویر آ رہی ہے اور ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں اگر یہ جاندار کی تصویر اتنی بڑی بڑی موجود ہوگی رحمت کے بریشے کیسے گے اور بھول بھی کسی نے اس کے سامنے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز بھارت ہو جائے گی اس لیے بہت ڈرنے کی چیز ہے زمانے کے بہاؤ میں کہہ کر ہم مسلمانوں نے مروت کے نام سے بہت ساری چیز اپنا لی ہے حالانکہ چلیے میں اس کی اجازت نہیں ہے یہ بنا ہے جس کو عربی نے مداحلت کیا ہے اور مداحلت ممنوع ہے مسلمان نہیں کر سکتا اتنا ڈھیلا مت چھوڑو کہ تمہارا مذہب زخمی ہو جائے اس مسلمان کو اس کی حریت اجازت نہیں ہے اس لیے یہ سب بارشوں کی طرف ہماری نظر جانی چاہیے بہت سارے گھروں کے اندر جو تصویر والی ہوا کرتی ہے کرتی ہیں ان کو جو ہے اپنے بچوں کے لیے کھیلنے کے واسطے لے آتی ہے جس کی آنکھیں بھی بنی ہوتی رہتی ہے اور پورا چہرہ بنا ہوا رہتا ہے اپنے گھروں کے اندر اس کو نہ آنے دو حدیث شریف میں بہت صاف آیا ہے کہ یہ گھر اللہ کی رحمت کے بریشوں سے معروف ہو جاتا ہے ایک تو ہمارے گھر میں ہم نے گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے یوں ہی آپ کا اڈا بنا رکھا ہے رحمت کے کی آمد سے سکون ہو جاتا ہے اس کا بھی راستہ ہم نے بند کر دیا اس لیے خاص خیال رکھنا چاہیے اپنے گھروں کے اندر اس قسم کی یا اس قسم کے کھلونے جس کی صورت بنی ہوگی ہو چاہے جانور کی صورت ہو یا کسی انسان کی جاندار کی صورت ہو ان سب چیزوں کی صورتوں والی مجھے ہمارے بچوں کے لیے نہیں لانی چاہیے یہ بچے اس کے کھیل کر اپنی نگاہوں کے واسطے سے دل کے اندر اس کی ہوتا ہے اور کل کو بھی بڑے ہونے کے بعد یہ جو بہت رات کرے زمین ہوئی ہے اوپر آتی ہے اور پھر مسلمان کو تصویر کی تک پہنچاتی چاہیے اس کا وکاس یاد رکھا جانا چاہیے ایک اور چیز کی طرف خوشی سمجھ بھی ہوں گا بہت سے لوگ اب جو ہے نماز پڑھتے ہیں تو اپنے سامنے موبائل رکھتے ہیں گیس میں تھوڑا سا مزید معلوم ہوتا ہے تو اس کے لیے موبائل سامنے رکھتے ہیں اب موبائل ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اسکرین اوپر رکھا اور ایک یہ ہے کہ اسکرین الٹا الٹا رکھا رکھا تو نہیں ہے اگر آپ کو وزن معلوم ہو رہا ہے اسکرین نیچے کی طرف رکھیے الٹا رکھ دیجیے اس میں کوئی بڑا پرابلم نہیں اس لیے کہ آپ کی نماز میں غلط پیدا کرنے والی چیز ہوتی ہے مگر جو لوگ سیدھا رکھتے ہیں اب نماز شروع کی آپ نے موبائل کو سائلنٹ پر کر دیا اس لیے رنگ تو نہیں گی چنانچہ لوگوں کی نمازیں جو رنگ خراب کرتی ہے اس کے تو بچنے کا آپ نے سامان کیا مگر جب اسکرین اوپر ہوتی ہے تو کبھی فون آتا ہے اور آج کل یہ کریز ہے کہ جس کا نمبر اس کا فوٹو بھی سامنے لگتا ہے تو اس میں اگر آپ کی نماز ہو رہی ہے اور وہاں کسی کا موبائل کسی کا فون آیا آپ پر اور جو ادھر وہ تصویر سامنے آ گئی تو جو لوگ موبائل میں موجود اس چیز کو تصویر کہتے ہیں ان کے یہاں تو آپ کی نماز ہی موجود ہوگی اور وہ لوگ تصویر نہیں کہتے ان کے یہاں بھی اس کی اجازت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو خوشبو میں الگ کرنا مجھے بتاؤ ایک مسلم نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے بار بار اس طرح سے تصویر گھجتی ہے اور کھلتی ہے گھستی ہے کھلتی ہے اس کا خوشبو کہاں نماز ہو باقی ہے اس لیے اس طرف کی توجہ کی ضرورت ہے کہ موبائل سامنے اگر نماز میں ضرورت کی وجہ سے رکھنے کی نوبت آئے تو الٹا ہونا چاہیے نیچے کی جانب کو ہونا چاہیے اوپر کی جانب کو لیکن نہ ہو اور اس میں بھی ہر نام کے ساتھ کی جو تصویر ڈالنے کا رواج ہے آہستہ آہستہ یہ چیز فلم میں تصویر کی کباہت اور شناخت کو مٹا ہے اس لیے موبائل کو اگر اس میں موجود تصویر کو تصویر نہ مانو تو الگ بات لیکن پھر بھی موبائل کے اندر یہ چیز ڈالو ہی اس لیے کہ یہ چیز باہر جا کر کے تصویر کی عادت پیدا کرتی ہے مسلمان کے لیے تو ان کی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے ہمارے گیس کے اندر سو روپئے یا جو ہے کی وغیرہ کی موٹے سکتی ہے جس کے اوپر بڑی تصویر ہوتی ہے اب انسان کا آگے کا جہد اگر گلا ہو تو اس میں سے وہ باہر گر جاتی ہے اور باہر اگر سامنے تصویر ہو اور سجے کی جگہ تصویر ہو نے لکھا ہے کہ ایک تو سیکھنے کی طرف تصویر ہو اس کی وجہ سے تو ہمارے مصنوعے تعلیمی ہوتی ہے اس سے زیادہ خطرناک سجے کی جگہ کے اوپر تصویر کا ہوگا سگنل ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس تصویر کو سجا کر رہا ہے تو وہ نوٹ جہاں آپ کی نماز کو بگاڑے گی آس پاس کی کتنے لوگوں کی نمازوں کو بگاڑے گی کیونکہ ان کے آگے تصویر آ گئی ان کے لیے نماز کا خطرہ پیدا ہو گیا تو اگر ڈھیلا گیب ہو تو اس موقع کے اوپر یہاں ایسی نوٹ رکھی جائے اور اگر زمین ہے تو آپ اس کو بند کر دیجیے اور ایسی صورت میں رکھیے کہ یہاں سامنے بھی تصویر نظر نہ آئے آپ کوئی گاڑی کوئی کاغذ وغیرہ سامنے رکھ دیجیے تاکہ وہ تصویر گھٹ جائے نماز کے ساتھ تصویر کا تعلق کر ہے جیسے آگ اور پانی کا تعلق اگر آپ آپ کے اوپر پانی ڈال دیں گے تو بھول جائے گی تو نماز کی جو گرمی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو مسلمان کو نماز پڑھنے سے انرجی اور چیٹ حاصل ہوتی ہے وہ اس طرح کی تصویروں کی سے مانگ پڑ جاتی ہے اور بھول جایا کرتی ہے اللہ کے واسطے ہم لوگ اتنا وقت فارغ کر کے اہتمام کر کے نماز پڑھنے آتے ہیں تو اپنی نمازوں کو بچانے کا بھی خاص کیا پڑھنے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نمازوں کو بچانے کا اہتمام اس کی روشنی اور اس کی نورانیت کو باقی رکھنے کا اہتمام یہ اور زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز اللہ تبارک ہم سب کو آدر بھی کوشش کرنے کے لیے